پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں وہ کہنے لگے کہ مریم تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا